ایمان دس اچھا یہ دس ہوں میری اگلی گل سن خادم پیو ہے اگر یہ لکھا کتا کنجر کمینا کتاب دے دے دے اندر حکومت آ کے پڑھا یہ پڑھاوے گا پڑھانا خالی گوارا کرے گا دس صرف مینو مجھے کہ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پیو کے آخیا میں لوگوں نے دسنا چاہنا میرے پیو کے متعلق کی آخیا دس گوارا کرے گا تا کھانا خراب ہوا نہ رہے تم گارج نہیں بھن چود ملا کے پیو کے خلاف نہیں گل پڑھا سکتے وہ خوشی نال مہا اس واسطے کہ نوکری حاصل کر لیں نوکری بھی کفر دی تھی آرچہ دونوں پائے جی تھی آتے جی ہدایت رہے لوگوں دین دس رہے نہ تمہیں دین پتا نہ بھن دین کا پتا شا کو باندر کے نزدیک نے ستو دہ جوہلا جوہا جاہل باشد ورگے جنہوں نے آپ ہو میں میں میں میں غیرت مند ہوں ہوں ہوں ہوں ایسا لانسی نہیں نہیں خدا رسول کا وفادار یہ تو کہ میری تعریف کیوں کرے جو مرضی کیتی جائے آخر بہت اچھا میں تو لانسی ہو جاؤں جاؤں جاؤں میں میں میں مشرق ہو ہو ابو جہل الحمدللہ میری تعریف سارا جگ کرے جنگ اندر جو جو برائیاں ہو گیا میں برائی میں اٹھا میں لگی ٹھیک ہے مطلب؟ جمیا میرا تجربہ تیری عمر بانہی خلا چ بولن دیا میں کر رہا جو بول رہا میں میں بغیر تو سارے مولبیا باہ کی بجائے بانس بھن چو بولن جو کہ نہیں سا لڑائی کے کنجر کے پترا کو چارا نہیں تھانے تو تھا آسرا نہیں لینتے توں آنا میں تو بغیر بولن دیا تیرے بے وقوف کہڑا ہونا ہے میں تینوں آخیا میں اس لیے پڑھانا مصروف ہوں اور میں کنی کترا کن کر سبق لیکن تین جان پوچھ اے بندہ میرے نال جیل چ بنا یہ پوچھ تبلیغ میرا جیل ساتھی بچے یہ پوچھ کیوں بھائی میرے تو بھی پرچا پہنچ گیا سی سی سی اتنے ہمیشہ حق سچ کی گل نہ نہ بچتا بھابی بچتا سی نہ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 تو دس چیو ہی کہہ لو کے دسیا جی ایویں ہی کہہتمے واپی ادیش بڑھانے کے نہیں ہوئے کیونکہ گستاخ بےمان لانتی یہ عقیدہ صحیح ہے نیچرلی شوگر بیٹھے سونی امام امام امام اہل اہل اہل سنت سنت سنت رضی اللہ تعالی مننا مننا رو رو اعلی حضرت آپ فرماتے ہیں ہیں فتاو الحرمین میں علم علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے اس طرح دی حدیثاں دے دے بارے جڑیاں آئی جڑا انہاں نو چسپا کرتا نو سکولی بھی کہندے نے نیچری بھی کہندے کہندے نے نے جمہوری بھی سمجھ آئی کہ نہیں سورا نام نے وہ سارے سکول کیوں شامل تیرے جڑے بیٹھے نے سور وہ کی کتنی بیٹھے نے یہ ملا بمبلا نے کیوں مواجی بس دس <laughs> سارا خطبہ کی کرنا ہے ہم پہلی شہ دیکھتے ہیں سن ہم پہلی شہ ایمان دیکھتے ہیں اور ایمان پیدا ہوتا ہے کفر مخالف سے دوسری شہ دیکھتے ہیں غیرت غیرت تھی بہن دی دین دی بد مذمہ بد بنا بانا کفار نال غیرت کی رکھتا ہے تیسری شہ دینے ادب دلے اشتہار چھاپ کے رب رسول کے نام سے جامع نظامی والے ٹکے ٹکے شہرت واسطے تھلے اپنے لڑکیاں واسطے کٹھے کرنے واسطے ایڈے وڈے اشتہار چھاپ کیا سلاح وسلام جار رسولہ پتا نہیں کی کچھ لکھ کے نالیاں کٹیاں چھٹتے ہیں جیتے پوتر کی آنا کی میں ویکا انہوں کا دس اسے ملا کھادو اسے ملا کھادو ایمان دس کن اشتہار نے جڑے داتا دربار کے پیشاب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 ہے اس کا مطلب یہ ہے مرزائی جنت میں ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ انہوں نے کہہ لیا یہ دس مینو تشریح میں کرا پتر دورہ حدیث اتنے تو پڑھنا پیا اب تو طوائف جڑا ہے انہیں کی یہ مطلب کیتا ہے خاتو نے کی مطلب کیتا ہے جی میں جی بیٹھا مطلب بھی نہیں بیٹھا دس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری مسلم سے آ اٹھا آپ نے فرمایا کیسا وقت آئے گا یوم یوس بے جلو مومن و یوم سی کافرا یوس کا فرا یوسف یوسف ہوا جو لوگ یوم سی مومن و یوم یوس بے کافرا صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا بندہ سویرے شام کو مومن شام کو کافر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 رہا اس پر لانت دے لانت کر رہا ہے اگر کفر کی کفر دی دیالدہ ہی متی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو روڑا ہے تو نہ کچھ کچھ ہے نہ کچھ نہ علم کا پتہ نہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ کئی قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے لاس کیوں فرمایا ہر تو اس مراد نہیں ہے آپ نے تو ربا فرمایا تو ہر کدو تینوں ایسا تمیز ہو ربا لی تقلیل اولی تقلیل سمجھ لگی گل بھی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچی دس بھی ہاں میں ہوں تے کو سوال تو تھی من جواب دیا جی معلومات یہ دس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 گا میڑی رسول دی شریعت جائے جو پڑھ رہے ہیں لانت کرنا لالت کرنا جائے کافل ہی کریے مراد بے ایمان کٹا بیٹھا پتا بلانت کری نہیں مرتدہ صاف دستا ہے پیا کیوں لکھ رہا ہے نا شرکت تو آنا تحفظ بدوا مرتدہ تفا مرتدا نہیں کمی صرف کیوں تو کالا دل لانتی ہے اچھا حضور کچھ کچھ ایسے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ صرف عورتیں ہیں وہ کر سکتی بہتر کی جیڑا یار دس میڈیکل کا خاص مسئلہ ہے ہر شعبہ لکھا کہ میڈیکل لکھا ہر شعبہ لکھا ہے اجازت سکے میڈیکل کوئی اجازت نہیں سب سب کشتیاں کشتیاں تیار ہوں ہوں مطلب جی بچہ جمنا ہاں۔ ہاں، بابے علیہ السلام تو کوئی دنیا جمدی آئی لیکن سنجیدہ سنجیدہ بھی معاملے بنے بنے نے نے جدو یہ لانت مک جائے گی اس لوگ مک جان کے بعد لانتی بنے جی پیو دے سارے نسل جمدے آئے نے کدی اپریشن نوبت نہیں سی آئی ہوں ہوں لانتا خدا دیا پہ جفا جفا ماریا ماریا بغیر اس ذات آ کے کے ٹھڈ چراؤ یہاں چرا چرا مارو ہے حقائق سڈے اللہ کے فضل نہ لائن سورج آگے کھڑے نے پڑھنے کی واسطے صرف موقع ہے سان پڑھنے کی پوری حقائق ساڈے اگے اللہ تعالی نے اپنے فکیر کے وسیلے ساڈے اگے ظاہر کر چھڈے نے کہ سانو پڑھنے کی اگر اسی کتنے جانا ہوئے ہونے دور جانا ہوئے پہلے تو سواریاں دوسرے اسی جس ہوئے اس لک دی لا کے ہو کے جایا جایا کرو کرو پیچھے نہیں تو اگر دور جانا ہوئے تو کس چیز ہو جاؤ گے سفر کرو میں جیسے جانا جانا تیرے جان دریقے جانے جانے سیدا لان دکھ لیا جائے بنیا نا تو پہلے جانے جانے وقت ڈیڑھ بجے جماعت ہوگی غیر مولوی ہے یار گلا یار ٹھیک واقعی یار لانتا نے فلان ملا داڑی والا غیر مولوی کرے دا وکالت دا کورس پہ جو مرضی کرے دا پے تواڈے تواڈے نال چنگا جی ٹھیک ہے میں نال چنگا جی تو گے پانی پلیت کرا گے جڑا میں اندازہ لائی بیٹھا ساڈا ہوئے خاجا غلام فرید اللہ دا ولی ہے گڑا پوائنٹ بار پتا کین دن لانتی ملا نہیں کہیں کار جیریاں دا دا دا دا دا کھوتے نہیں نہیں نہیں کئی کئی کار کار دے دے سور سور وہ اندر انہاں تو کوئی کم لے لے سکنے اے کو ایک ٹکے بھی انہی کھان تسی جے کیڑے ملا تیرے ورگے کیڑے ملا ہوں گے لان پیا جڑا ملا دی بوٹ نہیں چڈنا ہے ملا دے ٹٹیاں پیا کھڑا ہے خدا رسول دے ہمیں سارا کچھ ہمیشہ چانن کر تیرے سامنے حوالے رکھ دیتے نے عوام دا بندہ کلمہ پڑھ اٹھ کھلونا تھی انہیں جی بات مولوی صاحب آخر کر تو مولوی دا چٹا نہیں ہاں۔ وہ آپ سمجھ کے چوٹی جا تین تین تین میں میں چک راجن پور گا گا فلانے سٹ بعد جو مرضی اس کی تھی ایک بار دس ہے دوسرا سرکار امام شریف اتنے سر سرتی رکھ ہاں دے سا ماما شریف کے دوسرے اپنی پگڑیاں تھیں یہ بھی ممنوع سن مسلے کی پرچار نہیں ہوتا پھر سرکار جب تھی وہ وہ کلام پڑھ رہے جی کس طرح دوڑے سارے کھڑکیاں نہ لگ گئے چیف چکر جڑا نا وہ بہت بڑی تاقت ہوں پورا مینجمنٹ جیل کرنی کرنی انہیں انہیں آواز سنی سرکار دوسرے تیسرے پورا عملہ جڑا کھڑکیاں پھر آتا جانا دل تازہ ہوئے کہ اسی جو بھی کر رہے ہیں نا اسی اسی غلط غلط غلط کر رہے ہیں ہاں ہاں کھانے سارا ہی لیکن سارا مجبوریاں گل کرنا گوبارہ والے نے نیچے بول کے چوت کتے موتر تے بھی نہیں تواڈے منہ کتی دے بچے ہاتھ ملا نہیں کردے ایمان نال دس نہیں میں صرف اپنے اللہ رسول لاسٹ درد واسطے درد کی وجہ تیرے کھپیا پھر بھی میری سمجھ نہیں آئی نہ دین سمجھے میرے تیرا حق بنتا سی استاد بس راجن پور تو مولو صاحب آئے پڑھ کے آیا سارا بندے پتہ نہیں کنی ویگنا اتوں لے کے کے آ رہا ہے اتنے آتا گیا گلا چار میں کی قسم خدا دے استاد گانا شروع آتا بھن کی آتا استاد جانے اتنے جہاد ہو جانا اتنے گیا ہی جانے چپ خدا دی استاد اپنے سارے موٹیا آ جاؤ تسا سارے کوفر کنجرو سانو بھی برباد کیا گیا سارا بندہ ہی ہو جانے وقت ہے ہوں لے گیا یہاں اللہ تعالی ہی مانتے جہاں طلبگار ہے تو طلبگار کتا دنیا کا خدا رسول کا پتہ کو لائی لانتی ہو میں نہ لانتی لان پیو ممبر رسول بنایا چاہ پانی کا پٹا بغیر تو تھی جا کے تگاری چکو سورو تسا رسول ممبر نو کاروبار چ بنایا کاکا کھیل کالتا ہوٹل سمجھی کھڑے جی اتنے بہ کے گل کر سکنا رب رسول دی بہ جا نہیں تو منگ لے کسمیا پیا نہ کے کھائے گا کیا مت والے دن تین نہیں ممبر رسول بہ کے جو کفر ڈنڈی لوگ لوگوں پیچھے مار دے واسطے عذاب علیم آزاد ہے پتا کو پڑھنا لوگ آخر تو دین بنائی جی جی کوئی چودھری بیٹھا ہو کرتے زمین مطلب من گیا یار باقی رب کی باہر گایا پیچھوں کلے میں کہہ رہے یار یہ عوام کے بندے نو سمجھ آ گئی ملا کو کی آتا وہ کیا مثلی فی سبیل اللہ اللہ احد میرے میرے وانگو رب دے دے دین کسے کسے نو نہیں نہیں ستایا گیا نبی نالو ستم ہوئے جڑے راج پچھو نسل تک ہوندے رہے حسین پاک دی نسل نسل تک پہ ہوندے رہے لکھ لکھ سول ہزار سو سو شکر جو پکڑے دے درد دی پتیس لگی دے درد ملا قسم خدا دی کر کے آنا کھوتے کھوتے جڑے نے انہاں تو ان پیڑ بنے پائے اوتری دڈو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 رسول غیرت ہے جا کے جتے تسا ٹکر نو پائی لا کے سارا کچھ دین پٹھا پٹا کی جی وہ ٹکر بھی حلال دا کما رہا ہے خدا رسول کی گل بھی سنا رہا ہے مولوی صاحب اگلا کرو بسے چھڈو گھر جاؤ تحقیق بسے چھڈے گھر جاؤ دو دن بھی نہیں چار دن بھی نہیں پنڈ والے نے کہا جی یہاں کی عید آتی تھی ان کی عید اد کوئی نہیں کر جائے اپنا میاں بابر نے بس یہ تحقیق ایک قطرے کے خلاف بولنے ہیں صرف ایک قطرے تحقیق حالانکہ میرے کو پرسوں بندہ ہے M A M Ed Sultan کی کتنی بڑی ڈگری ہے نوجوان سی پتر بال نے اتنے میرے کو فون بھریا پیا پہ سب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 دے مطابق رہنا چلنا جی خلاف نہیں جو ہونا چشتی نہیں تو پھر جی گا مسلمان میں تین آخیا کہ جو بچ لکھا گیا جو کفر ہے وہ کتی دے بچے انہیں تو دتا کس مجبوری نال دتا ہے کی مجبوری ہے انہوں دی تلوار لے کے کھڑے تھے تو پھر جہے اگو جنہوں سکھا پڑھا کیا انہوں نے ایک بار کیا شریعت نو جان کے شریعت دے مطابق کیونکہ دینی مدرسہ ہے ساڈا اصا شریعت دے مطابق دتا ای خلاف نہیں لکھنا تا کر کے سچی دس بہن چود ملا امتحان لیندیا جدو پرچے حل کرا نے یہ جو کچھ لکھیا ہے اس دے خلاف اگر لکھ دے کو بچہ وہ سر سور دیا دو پا پا پا دے دے دے حکومتی نظام مسٹر جناح پاس کرن گے ملا ملا ہوں کیوں تم والی پھیری ماری مسلم میں مولبیا نو کھڈانا تو مینو کھڈانا میں کیا تو آخ جو دین والے نے وہ سب لانتی نہیں نہیں تو تم مسلمان اعتقاد اعتقاد اعتقاد رکھتے ہیں یہ یہ مینو دس کہ کہڑا بھن چو نہیں رکھتا جی خلاف ہے تو لکھ اچھا چلو یہ دس ایک بندہ ایک بندہ کسی دنیاوی مقصد پچھوں گل سمجھو جی۔ کسی دنیاوی مقصد کے پچھوں مسلم میں روپیے لینے پیسے لینے وہ حضور دی گستاخی لکھ دے یا کافر مسلمان مسلمان لکھ دے ہے یا کافر دس لکھتے پکا رہا ہوں ملا کھادو یا کوئی جا کے بت نو سجدہ کرا گیا اس واسطے کہ حکومت کہ نوکری ہے تا دینی ہے اصل سر سجدہ کر مسلمان ہے کہ کافر ہے وہ آخ میں اعتقاد نہیں رکھتا وہ تو نہیں کہنا انہیں وہ مینو ویکھنے ٹھیک ہے میں شرطیا شرطو تقدیر ہوں جی مولا پوڑی لانگ سنگ نا ایڈا موٹا مولوی آگا ترلو فسیا نہیں جان دینا انہیں تھلے میں ج ان کوشش کرو نا ادو ناس ربی کا کوشش کرو نا کوئی اللہ تعالی جان دے مدرسہ ہے کوئی مناظرہ کرن تھوڑا ہے اسا معلومات واسطے ہے ویسے بھی پتہ گیا مناظرہ کرنا مناظرے میں دونوں طرف سے نظیر ہونا ضروری ہے جی ہاں مطلب نہیں میں ساتھی سمجھا یہ کیا کر معلومات میں تیری نظیر ہیں کیا نہیں معلومات گھننا ہے ہمیشہ جہاں کو اپنے حکمت اپنی آپ شریعت دے جو کچھ اصول سن تے ضرورت سن تاری تبلیغ وہ میں سب پوریا کر دوں اگوں تھی خدا جانو تا تر خدا جانے تو جانے قسم اٹھاؤ چلو میرے پو کرو بنا شروع کر دو کی کی دسا ایک کتاب تین دس دینا دو دو کتاباں لکھ لیں تو وہ لے لیں بازاروں نقش سر سید حیات سر سید افکار سر سید نقش سر سید افکار سر سید بھول جائے گا وہی جنوں کہندے جے نا پڑائی جی ہے پڑھائی جاندی پڑائی جانے نصاب نہیں ویسے اپنی طور سے تیاری کر دینا پڑھی ہے جی نصاب شامل ہے نا اپنے طور سے وہ نہیں اپنے طور سے تنظیم دے یعنی نصاب شامل درس نامی دے استاد نے وہ نہیں پڑھان دے نصاب لیکن نام بھول گیا میں میرا ساتھی ہے میرے کٹھے پڑھتا ہے میرا ساتھی ہے کیوں چھڈ گیا ہے بھائی تسی اوتھے تسی کیوں چھڈ گیا ہو جامے نہ حقیقت جان گیا جامے جامے ایسی او فاضل دی جڑی کتاب تعلیل اتے فاضل بھائی محمد علی تینا وہ بھی میرے نال پڑھ ہاں ہے تے محمد علی تے اون دے تعلیمات تعلیمات دین برباد بچیا نرخاست کرتے تھے لکھا پھر بھائی نے جدو ویک سنو نا دو دو ڈنڈے یہ اسی اسی دونوں بھائی تے ایک اور سی سی وہ پا لیا ہاں جی کون بولتا ہے میں بولیا جی کہ وہ بھائی درکتے بھی بچا وہ رب نے ایویں کہ باہ نہ ٹوٹی بڑی زور مارے مارے ساری جڑی کھول گئی ہے بھائی نو ڈنڈے ڈنڈا ٹوٹ گیا دوسرا فٹیا مین ماریا ایک ماریا زمین تے بجا پھر ہاتھ سے بجا دوسرا پھر باہ بانہ ماریا تیسرا انہیں سر سیدا ماریا راتوں رات ہی تھی آخیا چلو اتنا ہے تو پھر تے تے پڑا گرو ٹپنے چیلے جان اپنا ہو کے بیٹھے رہے ہیں سلام علی کا لکھا سب گا لکھا جی لگی میں کتر آ جانا سا میں سامنے میں پتا ہی کوئی نہیں منڈا کہڑا ایک دو دن میں نزدیک ہی نہ ہوا پھر وہ بعد چ یہ گل زیادہ پھیلتی پھیلتی کرے کہیے نہیں کٹو